بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں یاسر خان پروگرامنگ کے سیونتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا لیکچر ہے hardware interrupts previous few lectures کے اندر ہم نے انٹرپٹس کے بارے میں بات کی ہے کہ انٹرپٹس کو کیسے انٹرسپٹ کیا جا سکتا ہے اس کو کیسے پروگرام کیا جا سکتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ری انٹرپٹس کے ساتھ اگر آپ ان کو یوز کرتے ہوئے اگر رجسٹرز کی ویلیو کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیسے چینج کر سکتے ہیں کیونکہ کمپائلر جب ہم کو کمپائل کرتا ہے تو as reentrant procedure as reentrant function کے طور پہ کمپائل کرتا ہے جس کی وجہ سے رجسٹرز کے اندر پڑی ہوئی ویلیو کو آن ریٹرن چینج نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی ہم نے کچھ ٹیکنیکس ڈسکس کی ہیں جس کی مدد سے ہم ایسا کر سکتے ہیں ہم نے پریویس ٹاپکس کے اندر بات کی تھی کہ انٹرپٹس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک سافٹ ویئر انٹرپٹ اور دوسری hardware interrupt software interrupt وہ انٹرپٹ ہے جس کو انووک کیا جاتا ہے by means of software اور ہارڈ ویئر انٹرپٹ وہ انٹرپٹ ہے ہے جس کو کیا جاتا by means of hardware دونوں انٹرپٹس کو انووک کرنے کا طریقہ جسٹ ڈفرینٹ ہے باقی انووک ہونے کے بعد وہ جو کام کرتی ہیں جو set of operation processor perform کرتا ہے وہ سملر ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹس کے بارے میں کہ hardware interrupts by means of hardware کس طرح سے انووک کی جاتی ہیں سافٹ ویئر انٹرپٹس کے بارے میں تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے فیو میتھڈس ڈسکس کیے تھے جنریٹ انٹرپٹ کا اسٹیٹمنٹ ڈسکس کیا تھا سکس کا اسٹیٹمنٹ ڈسکس کیا تھا ان اسٹیٹمنٹس کی مدد سے ہم انٹرپٹس کو انووک کر سکتے ہیں اب ہارڈ ویئر انٹرپٹس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انووک کیا جاتا سسٹم پروگرامنگ عام ایپلیکیشن پروگرامنگ کے مقابلے میں کس طرح سے ڈفرینٹ ہے کیونکہ ایپلیکیشن پروگرامنگ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہارڈ ویئر کے بارے میں نالج ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ جب آپ کو پروگرامنگ پڑھائی جاتی ہے تو آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ پروسیسر کس طرح سے ورک کرتا ہے یا کی بورڈ کس طرح سے ورک کرتا ہے یا کوئی بھی ڈیوائس کس طرح سے ورک کرتا ہے لیکن جب آپ سسٹم پروگرامنگ پرفارم کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہارڈ ویئر کے انٹرنلس کے بارے میں نالج ہونا ضروری ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹس کس طرح سے انووک ہوتی ہیں ہمیں ڈیفینیٹلی ہارڈ ویئر کے بارے میں کچھ چیزیں جاننی پڑیں گی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں مائکرو پروسیسر کی مائکرو پروسیسر آپ اکثر اسٹوڈینٹس نے دیکھا ہوگا مائکرو پروسیسر کی کئی پینز ہوتی ہیں عام طور پہ وہ گولڈ پلیٹڈ ہوتی ہیں گولڈ کلر کی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سا یا اسکیئر سا آئی سی ہوتا ہے مائکرو پروسیسر اور اس میں سے کئی پینز نکل رہی ہوتی ہیں یہ پینز کیا ہیں یہ مائکرو پروسیسر کے سگنلز ہیں ان میں سے کئی ان پٹ سگنلس ہیں کئی آؤٹ پٹ سگنلس ہیں کس چیز کے سگنل ہیں تمام بسز کے ڈیٹا بس کے کنٹرول بس کے ایڈریس بس کے یہ سگنلس ہیں جب یہ مائکرو پروسیسر مدر بورڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے تو یہ سارے سگنلز جو ہیں بسز کے تھرو ٹریول کر سکتے ہیں انہی سگنلس میں سے ہم چند سگنلس کی بات کرتے ہیں جو کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ انوک کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں سلائڈ کے اندر ہم نے فور سگنلز کے اوپر ایمفیس کیا ایک سگنل ہے آئی این ٹی آر کا signal I N T R stand کرتا ہے فار انٹرپٹ ریکویسٹ ایک اور سگنل ہے این ایم آئی کا signal N M I stand کرتا ہے فار نان ماسکیبل انٹرپٹ ایک اور سگنل ہے ہولڈ کا انٹرپٹ سگنل ہولڈ کا سگنل یوز کیا جاتا ہے ڈی ایم اے کو بسز کا کنٹرول دینے کے لیے اور ایک اور سگنل ہے ریسیٹ کا سگنل یہ چاروں سگنل جو ہیں یہ مائکرو پروسیسر کے ان پٹ سگنل ہیں ہم صرف ان سگنلز کی بات کرتے ہیں ویسے تو مائکرو پروسیسر کے نمبر آف سگنل ایگزٹ کرتے ہیں ایڈریس بس کے ڈیٹا بس کے کنٹرول بس کے لیکن ہارڈ ویئر انٹرپٹ سمجھانے کے لیے صرف یہ فور سگنلز فی الحال ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آئی این ٹی آر کا اور این ایم آئی کا سگنل اب جب بھی مائکرو پروسیسر کی ہم ایگزیکشن انٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں تو مائکرو پروسیسر کو by means of hardware ہمیں انفارم کرنا پڑے گا کہ اس کی ایگزیکشن ہم انٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں مائکرو پروسیسر کو by means of hardware کیسے انفارم کیا جاتا ہے یہ آئی این ٹی آر کے سگنل کی مدد سے انفارم کیا جا سکتا ہے یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی ایک ڈیوائس اس کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے فار ان پٹ اور فار آؤٹ پٹ جب اس کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہو جاتا ہے تو وہ مائکرو پروسیسر کو انفارم کرنا چاہتا ہے کہ میں input output operation perform کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے یا میرے پاس کیپیسٹی ہے to perform input output operation تو مائکرو پروسیسر کو وہ ایک سگنل سینڈ کرے گا on I N T R line I N T R interrupt request line ہے جب مائکرو پروسیسر کو سگنل ریسیو ہوگا یا microprocessor in other word جب اس سگنل کو سیمپل کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس سگنل سے کوئی ہائر پرائرٹی سگنل تو نہیں اویلیبل اس سے ہائر پرائرٹی سگنل آرڈر کے اندر کیا ہے N N M M I I سے ہائر پرائرٹی ہولڈ کا سگنل ہے اور ہولڈ سے بھی ہائیسٹ پرائرٹی ریسٹ کا سگنل ہے اگر ان میں سے کوئی بھی ہائر پرائرٹی سگنل اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو مائکرو پروسیسر کی ایگزیکشن انٹرپٹ ہو جائے گی کوئی ڈیوائس میں بھی آئی این ٹی آر کو نہ یوز کرے maybe N M I کو یوز کر سکتا ہے این ایم آئی جیسا آپ کو بتایا اسٹینڈ کرتا ہے for non maskable interrupt N M I کے لائن کے اوپر اگر وہ سگنل سینڈ کرتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں بھی مائکرو پروسیسر کی ایگزیکشن انٹرپٹ ہو سکتی ہے بشرطے کے کوئی ہائر پرائرٹی سگنل اویلیبل نہ ہو اس وقت یعنی کہ ہولڈ اور ریسیٹ کے اوپر کوئی سگنل نہ آ رہا ہو اب ڈفرنس کیا ہے این ایم آئی کا اور آئی این ٹی آر کا ایک ڈفرنس تو یہ ہے کہ این ایم آئی کی ہائر پرائرٹی ہے دوسرا ڈفرنس یہ ہے کہ این ایم آئی سے جو انٹرپٹ اکر ہوتی ہے وہ نان ماسکیبل ہے اور آئی این ٹی آر سے جو انٹرپٹ اکر ہوتی ہے وہ ماسکیبل ہے ماسکیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روکا جا سکتا ہے یا چھپایا جا سکتا ہے آئی این ٹی آر کے اوپر اگر کوئی انٹرپٹ اکر ہو رہی ہے تو وہ ماسک کی جا سکتی ہے این ایم آئی کے تھرو اگر کوئی انٹرپٹ اکر ہونا چاہ رہی ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا اس کو چھپایا نہیں جا سکتا اس کو انہیبٹ نہیں کیا جا سکتا یہ دونوں کے بیچ میں ڈفرنس ہے ریسیٹ کا سگنل کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ریسیٹ کا سگنل جو ہے یہ یوز ہوتا ہے مائکرو پروسیسر کو ریسیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ مائکرو پروسیسر کو ریبوٹ کرنے کے لیے عام طور پہ آپ کے پی سیز کے باہر ایک بٹن دیا گیا ہوتا ہے ریسیٹ کا بٹن جب آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہیں تو انفیکٹ مائکرو پروسیسر کو یہی سگنل جاتا ہے اور یہ of course highest priority signal ہے کہ اگر اسی انسٹنس پہ کوئی ڈیوائس انٹرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر ڈی ایم اے جو ہے وہ بسز کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی انسٹنس میں آپ ریسیٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آف کورس ریسیٹ کی ہائیسٹ پرائرٹی ہے اور مائکرو پروسیسر کی ایگزیکشن ریبوٹ ہو جائے گی تو پرائرٹی بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آئی این ٹی آر پہ اگر کوئی سگنل آتا ہے تو صرف اسی کیس کے اندر انٹرپٹ اکر ہوگی اگر اسے کوئی ہائر پرائرٹی سگنل اویلیبل نہیں ہے اگر ہے تو وہ of course higher priority signal جو ہے اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا جس طرح سے کہ آپ نے سلائیڈ کے اندر دیکھا ہے کہ پروسیسر کو انٹرپٹ کرنے کے لیے صرف دو سگنلز اویلیبل ہیں ایک آئی این ٹی آر کا سگنل اور ایک این ایم آئی کا سگنل عام طور پہ جو کمپیوٹر کے ساتھ آپ کے ڈیوائسز اٹیچڈ ہیں وہ I N T R line کو یوز کرتے ہیں N M I certain special circumstance میں یوز ہوتا ہے for example division by zero کے کیس کے اندر ڈویژن بائی زیرو کے کیس کے اندر آپ جب ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ڈیوائزر اگر زیرو اسپیسیفائی کرتے ہیں تو ڈویژن بائی زیرو کی انٹرپٹ اگر ہوتی ہے جو کہ انٹرپٹ زیرو ہے یہ ایک طرح کی نان ماسکیبل انٹرپٹ ہے اور یہ سب سے ہائیسٹ پرائرٹی انٹرپٹ ہے خیر ہم I N T R line کی بات کریں کہ ہمارے پاس صرف ایک I N T R line ہے اس کو نمبر آف ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں اگر نمبر آف ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں تو ان نمبر آف ڈیوائسز کے بیچ میں کسی قسم کی آربیٹریشن کی ضرورت پڑے گی یعنی کہ ابھی یہ پاسبلٹی ہے کہ ٹائمر بھی ایک انسٹنس پہ مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کرنا چاہتا ہے اور اسی انسٹنس پہ کی بورڈ بھی انٹرپٹ کرنا چاہتا ہے اور اسی انسٹنس کے اوپر کام ون بھی انٹرپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کیس کے اندر کس ڈیوائس کی انٹرپٹ کو سروس کیا جائے گا اور کس کو پینڈنگ رکھا جائے گا ہمارا کوشچن یہ ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان انٹرپٹس کی ہم نے کس طرح سے ان ڈیوائسز کی آپس میں ہم نے کس طرح سے آربیٹریشن کی ہے کیونکہ سگنل تو سارے ایک کامنلی یوز کر رہے ہیں اس سگنل کو کامنلی یوز کرنے کے لیے ہمیں ان کو آپس میں آربیٹریٹ کرنا پڑے گا ہمیں سرٹن پیورٹی لیولز رکھنے پڑیں گے تو یہ آربیٹریشن کرنے کے لیے ایک اور ڈیوائس یوز ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے انٹرپٹ کنٹرولر یا پھر یہ ڈیوائس کیونکہ پروگرامیبل ہے اس کو آپ ری پروگرام کر سکتے ہیں تو اس کو اس لیے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کہا جاتا ہے تو اب ہم انٹرپٹ کنٹرولر کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ سلائڈ کے اندر جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں انٹرپٹ کنٹرولر ایک سمپل ڈیوائس ہے اس کی نمبر آف انپٹس ہیں آپ جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس کی ایٹ آئی آر ان پٹس ہیں آئی آر کیو زیرو سے لے کے آئی آر کیو سیون یہ اس کی ایٹ انپٹس ہیں اور اس کے علاوہ ڈیٹا بس کے لوور ایٹ بٹس بھی اس کی انپٹ بن رہے ہیں یعنی کہ ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون یہ ڈیٹا بس کے لوور ایٹ بٹس ہیں یہ بھی اس کی انپٹ بن رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس ڈیوائس کی ایک آؤٹ پٹ ہے انٹ آؤٹ پٹ یہ انٹ آؤٹ پٹ جا کے مائکرو پروسیسر کی I N T R line کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے جو بھی کوئی ڈیوائس ہے جب وہ مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کرے گا تو وہ directly device I N T R line کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے وہ کسی آئی آر کیو لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آئی آر کیو زیرو سے لے کے آئی آر کیو سیون تک کوئی بھی آئی آر کیو لائن ہو سکتی ہے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کا کام ہے کہ جو بھی devices at a time interrupt کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو according to the priority levels اس کے لیے انٹرپٹ جنریٹ کرے یعنی کہ آئی آر کیو زیرو اگر ہائیسٹ پرائرٹی لیول ہے اور I R Q seven lowest priority level ہے اور اگر نمبر آف ڈیوائسز نے ایٹ اے ٹائم انٹرپٹ کیا ہے یعنی کہ ایک device I R Q zero کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے ایک ون کے ساتھ ہوا ہوا ہے ایک ٹو کے ساتھ ہوا ہوا ہے تینوں نے at a time microprocessor کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو تینوں اپنے اپنے آئی آر کیو سگنلس کے اوپر سگنل سینڈ کریں گے اب پک کا کام دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ہائیسٹ پرائرٹی ہے اور کس کے لیے اس نے مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کرنا ہے نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پک کو مائکرو پروسیسر کے ساتھ کس طرح سے انٹرفیس کیا جاتا ہے تاکہ مائکرو پروسیسر کو I N T R line کے اوپر سگنل سینڈ کر کیا جا سکے اور ڈیوائسیز جو ہیں وہ مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کر سکیں ڈیوائسیز اور مائکرو پروسیسر کے بیچ میں ایک انٹرپٹ کنٹرولر لگا ہوا ہے جو کہ ڈیوائسیز کے بیچ میں فیصلہ کر رہا ہے کہ اگر ڈیوائسز ایٹ اے ٹائم اپنی ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پک ڈسائڈ کرتا ہے کہ کس کی انٹرپٹ ریکویسٹ پہلے پوری ہوگی کس کی بعد میں پوری ہوگی سمپلی آپ دیکھتے ہیں سلائڈ سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total eight I R Q levels ہیں آئی آر کیو زیرو سے لے کے آئی آر کیو سیون تک جو آئی آر کیو زیرو ہے یہ انٹرول ٹائمر کے لیے یوز ہوتا ہے آئی آر کیو زیرو عام طور پہ جس طرح ہم نے انٹرپٹ ایٹ کی بات کی تھی کہ ہر ون ایٹین سیکنڈ کے بعد آ کر ہوتی ہے تو اس انٹرپٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے I R Q zero use ہوتا ہے کی بورڈ کے لیے I R Q level one ہے پھر ادھر ٹو شو نہیں کیا گیا ٹو کی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں تھری کام ٹو کے لیے ہے فور کام ون کے لیے ہے اس طرح سے دوسرے کنٹرولرز اگر آپ نے کوئی نیٹورک کارڈ لگایا ہوا ہے ساؤنڈ کارڈ لگایا ہوا ہے وہ بھی کوئی آئی آر کیو لیول ہو سکتا ہے یوز کر رہے ہوں اور پرنٹر کنٹرولر کے لیے آئی آر کیو سیون ہے یہ سارے آئی آر کیو سگنلز جو ہیں یہ ان پٹ ہیں یہ پک کے ان پٹ سگنلز ہیں جب کسی ایک ڈیوائس کو انٹرپٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ directly I N T R line پہ سگنل نہیں سینڈ کرتا وہ پک کو سگنل سینڈ کرتا اب بل فرض نمبر آف ڈیوائسز نے ایٹ اے ٹائم پک کو انٹرپٹ کیا پک کو اپنا آئی آر کیوز کے اوپر سگنل سینڈ کیا اب پیک ان میں سے ڈسائڈ کرے گا کہ ہائیسٹ پرائرٹی کون سا ہے جس طرح آپ کو بتایا کہ I R Q zero highest priority ہے اور اس فگر کے مطابق آئی آر کیو سیون جو ہے یہ لوئسٹ پرائرٹی ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ آئی آر کیو زیرو کے اوپر سگنل آیا ون کے اوپر سگنل آیا اور سیون کے اوپر سگنل آیا اب اس میں سے کس سگنل کو سب سے پہلے سروس کیا جائے گا آف کورس زیرو کو سب سے پہلے سروس کیا جائے گا یعنی کہ ٹائمر انٹرپٹ سب سے پہلے آ کر ہوگی اب مائکرو پروسیسر کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی انٹرپٹ اکر ہونی ہے پک مائکرو پروسیسر کو firstly I N T R signal کے اوپر بتائے گا کہ کوئی ڈیوائس مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کرنا چاہتا ہے جب مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کا سگنل ریسیو ہوگا اگر مائکرو پروسیسر کے پاس کوئی ہائر پرائرٹی سگنل اس وقت نہیں اویلیبل تو وہ واپس پک کو یہ بتائے گا کہ ٹھیک ہے انٹرپٹ اکر ہو سکتی ہے یہ بتانے کے لیے واپس اس کو انٹرپٹ اگنالج کا سگنل سینڈ کر رہا ہے جب پک کو انٹرپٹ ایکنالج کا سگنل سینڈ کرے گا تو PIC interrupt number D zero سے لے کے D seven data bus lines کے اوپر سینڈ کر دے گا جو کہ مائکرو پروسیسر کو ریسیو ہوگا اور اس نمبر کی انٹرپٹ جنریٹ ہو جائے گی یعنی کہ فار ایگزامپل انٹرول ٹائمر کی اگر ریکویسٹ آئی ہے تو انٹرول ٹائمر کی کیونکہ ہائیسٹ پرائرٹی ہے اس کے لیے انٹرپٹ آکر ہوگی جب اس کے لیے انٹرپٹ آکر ہوگی تو انٹ لائن کے اوپر مائکرو پروسیسر کو سگنل جائے گا I N T R input میں مائکرو پروسیسر اگر انٹرپشن کر سکتا ہے تو واپس انٹرپٹ ٹیکنالوجی کا سگنل سینڈ کرے گا اور اس صورت میں پک ایٹ جو کہ ٹائمر انٹرپٹ کا نمبر ہے وہ ڈیٹا بس لائنس کے اوپر سینڈ کر دے گا یعنی کہ ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون کے اوپر جو ویلو آئے گی وہ ایٹ کی ویلو آئے گی اسی طرح اگر کی بورڈ کی انٹرپٹ اگر ہوتی ہے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کی بورڈ کے انٹرپٹ کے لیے جو نمبر یوز ہوتا ہے وہ نائن ہے تو ڈیٹا لائنس کے اوپر نائن چلا جائے گا اگر کام ٹو کی سروس جو ہے وہ سروس ہونی ہے تو اس کے لیے انٹرپ نمبر یوز ہوگا بی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکوینس کے اندر ہے کہ انٹرول ٹائمر کے لیے یوز ہو رہا ہے آئی آر کیو زیرو کے لیے یوز ہو رہا ہے ایٹ ون کے لیے نائن ٹو کے لیے اے ہیگز تھری کے لیے بی ہیگز فور کے لیے سی ہیگز فائیو کے لیے ڈی ہیگز سکس کے لیے ای ہیگز اور سیون کے لیے ایف ہیگز تو اسی طرح سے اگر کام ٹو کے لیے آ کر ہونی ہے تو ڈیٹا لائنس کے اوپر جائے گا بی ہیگز کام ون کے لیے سی ہیگس اینڈ سو آن آپ خود سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس سلائیڈ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پروگرامیبل انٹراپٹ کنٹرولر لگا ہوا ہے اور اس کی مدد سے ہم سیون ڈیوائسز کی انٹراپٹس کو پرائرٹائز کر سکتے ہیں یعنی کہ سیون ہم نے ڈفرینٹ پرائرٹی لیولس ڈیفائن ہیں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا پی سیز کے اندر سیون ڈیوائسیز سے بھی شاید زیادہ ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں عام اسٹینڈرڈ پی سیز کے اندر انفیکٹ ایک پک نہیں لگا ہوتا دو پک لگے ہوتے ہیں اور ان دو پکس کو آپس میں کیسکیٹ کیا ہوتا ہے اگر دو پکس کو ہم آپس میں کیسکیٹ کر لیں تو ہمارے پاس ٹوٹل سکسٹین لیولز آ جاتے ہیں اور افیکٹولی ففٹین ہوتے ہیں ابھی ہم نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ number of programmable interrupt controllers کو آپس میں ہم کنیکٹ کر کے کس طرح سے کیسکیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو کیسکیٹ کریں گے تو جو میجرلی ایک جو اس کے اندر پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر لگا ہوگا وہ ماسٹر گا اور دوسرا جو ہے سلیو کہلائے گا آئیے دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ماسٹر پیک ہے ماسٹر پیک کے اندر اس کی آئی آر کیو ان پٹس ہیں آئی آر کیو زیرو سے لے کے آئی آر کیو سیون تک total eight I R Q inputs ہیں اور اس کو کیسکیٹ کیا ہوا ہے کیسکیٹ کے لیے آپ کیس پریفکس کے سگنلز دیکھ سکتے ہیں تین کیس سگنلز ہیں جن کی مدد سے اس انٹرپٹ کنٹرولرز کو آپس میں کیسکیٹ کیا جا رہا ہے اگر کیسکیٹ کرنا ہے تو ان پکس کو پروگرام کرنا پڑے گا ان کیسکیٹ موڈ اور ان کو آپس میں اس طرح سے انٹر کنیکٹ کرنا بھی ضروری ہے اب جو دوسرا سلیو پک ہے اس کے اندر جو آئی آر کیو لیولز ہیں وہ آئی آر کیو ایٹ سے لے کے ففٹین تک ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے ہمارے پاس total sixteen I R Q levels ہیں آئی آر کیو زیرو سے لے کے آئی آر کیو ففٹین یعنی کہ ہم ٹوٹل سکسٹین ڈیوائسیز کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سکسٹین ڈیوائسیز کے اندر ایک ڈیوائس جو ہے وہ سلیو پروگرامبل انٹرپٹ کنٹرولر ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیو پک کی جو انٹ آؤٹ پٹ ہے وہ انٹ آؤٹ پٹ کنیکٹ ہو رہی ہے ماسٹر پک کی آئی آر کیو ٹو کے ساتھ یعنی کہ اگر کوئی device I R Q eight یا نائن یا ٹین یا ففٹین تک کسی بھی آئی آر کیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو وہ ڈیوائس فرسٹلی پک کو سگنل سینڈ کرے گا سلیو پک کو سگنل سینڈ کرے گا سلیو پک جب پرائرٹی وائز دیکھے گا کہ اس کی ٹرن آئی ہے تو وہ یہ سگنل آگے فارورڈ کرے گا to master PIC master PIC کے آئی آر کیو ٹو کے اوپر فارورڈ کرے گا جس کے ریزلٹ کے اوپر مائکرو پروسیسر کو انٹ کا سگنل جائے گا جو کہ I N T R input کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور مائکرو پروسیسر انٹرپٹ ہو جائے گا جس طرح ماسٹر پیک کو پروگرام کیا گیا جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے کہ اگر آیا کیو زیرو پہ سگنل آتا ہے تو master PIC interrupt number eight generate کرتا ہے ون کے لیے نائن ٹو کے لیے اے جنریٹ کرے گا تھری کے لیے بی فور کے لیے سی اینڈ سو آن اسی طرح سے سلیو پک جو ہے یہ بھی ڈیٹا باس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ بھی اپنا انٹرپٹ نمبر جنریٹ کر سکتا ہے کیونکہ of course I R Q eight سے لے کے آئی آر کیو ففٹین کے اوپر جب بھی سگنل آتا ہے تو یہ انفیکٹ جا کے آئی آر کیو ٹو کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے آئی آر کیو ٹو کے مطابق انٹرپٹ جنریٹ ہونی چاہیے اے لیکن کیونکہ یہ different I R Q level سے اوریجنلی یہ different I R Q level سے جنریٹ ہو رہے ہیں تو اس لیے انٹرپٹ اے نہیں جنریٹ ہوگی کوئی اور انٹرپٹ جنریٹ ہوگی آئی آر کیو ایٹ کے لیے ڈفرینٹ ہوگی نائن کے لیے ڈفرینٹ ہوگی ٹین کے لیے ڈفرینٹ ہوگی اس لیے سلیو پک کو بھی کنیکٹ کرنا پڑے گا ڈیٹا باس کے ساتھ جب وہ ڈیٹا باس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ اپنا انٹراپ نمبر جنریٹ کر سکتا ہے اور اس پک کو different set of number generate کرنے کے لیے پروگرام کیا جا سکتا ہے جس طرح ماسٹر پک کے اندر جو ویلو پروگرام کی گئی ہے وہ ایٹ ہے ایٹ سے لے کے ایف ہیگس تک وہ نمبر جنریٹ کر سکتا ہے اسی طرح سے پک کے اندر آپ کوئی بھی ویلو پروگرام کر سکتے ہیں اگر سے پک کے اندر ویلو سیونٹی ہیگس پروگرام کی گئی ہے تو سیونٹی سے لے کے سیونٹی سیون ہیگس تک یہ نمبر جنریٹ کرے گا آئی آر کیو ایٹ کے لیے سیونٹی ہیگس جنریٹ کرے گا آئی آر کیو نائن کے لیے seventy one I R Q ten کے لیے seventy two and so on till I R Q fifteen جس کے لیے کہ وہ سیونٹی سیون ہیگس جنریٹ کرے گا ہم نے یہ تو بات کر لی ہے کہ انٹرپٹ ریکویسٹ لیولز جو ہیں وہ ففٹین ہیں عام طور پہ آپ مارکیٹ سے جا کے اگر کوئی ڈیوائس لاتے ہیں کوئی ماڈرن لاتے ہیں یا ساؤنڈ کارڈ لاتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو جب اس کو کنفیگر کرتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کو کس آئی آر کیو کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں کس آئی آر کیو لیول کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو آئی آر کیو لیول جس کے ساتھ اس ڈیوائس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے یہ انفیکٹ وہی اس کا انٹرپٹ ریکویسٹ لیول ہے اور پرائرٹی وائز آپ کو جس طرح بتایا آئی آر کیو زیرو جو ہے وہ ہائیسٹ پرائرٹی ہے اور آئی آر کیو ففٹین جو ہے وہ لوئسٹ پرائرٹی ہے یعنی کہ ایٹ اے ٹائم ایک ڈیوائس جو کہ آئی آر کیو زیرو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایک ڈیوائس جو آئی آر کیو ففٹین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر دونوں at a time microprocessor کو انٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کے انٹرپٹس کو آربیٹریٹ کیا جائے گا کون آربیٹریٹ کرے گا پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر آربیٹریٹ کرے گا اور سب سے پہلے کون سی انٹرپٹ جو ہے سروس ہوگی وہ of course I R Q zero والی انٹرپٹ سروس ہوگی اور سب سے اینڈ میں کون سی انٹرپٹ سروس ہوگی وہ آئی آر کیو 15 کی انٹرپٹ سروس ہوگی ہم نے ہارڈ ویئر انٹرپٹ کی پرائرٹیز تو ڈیفائن کر دی ہیں لیکن اب کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے اس ہارڈ ویئر انٹرپٹ کی ایگزیکیوشن کے دوران ایک اور higher priority hardware interrupt آ کر ہو جاتی ہے تو کیا execution lower priority hardware interrupt کو چھوڑ کے higher priority hardware interrupt پہ چلی جائے گی یعنی کہ لوور پرائرٹی کیا پریمپٹ ہو جائے گی اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پریمپٹ نہیں ہوگی بے شک ایک low priority hardware interrupt execute ہو رہی ہے لیکن جب تک وہ low priority hardware interrupt return نہیں کر جاتی next higher priority hardware interrupt service نہیں کی جا سکتی اگر ایسا کیا جائے تو اس کی وجہ سے جو آپ کے پاس ریزلٹس آئیں گے وہ پاسبل ہے کہ وہ صحیح نہ آئے ان ادر ورڈز ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ کے اندر مزید ایک اور ہارڈ ویئر انٹرپٹ نہیں آ کر ہو سکتی ہارڈ ویئر انٹرپٹ ریٹرن ہوگی تو پھر ہی نیکسٹ ہارڈ ویئر انٹرپٹ جو ہے آ کر ہو سکتی ہے اس چیز کو ہم ایک ایگزامپل کی مدد سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر آپ وہ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سمپل سی ایگزامپل ہے جس کے اندر ہم کی بورڈ انٹرپٹ کی بات کر رہے ہیں اگر سے کی بورڈ سے آپ پریس کرتے ہیں اے پھر پریس کرتے ہیں بی پھر آپ پریس کرتے ہیں سی تو جو آپ کو ان پٹ آئے گی ان سیکوینس وہ آف کورس پہلے اے بی اور سی ریسیو ہوگی جب آپ نے اے کیا تو اس کے لیے انٹرپٹ نائن اکر ہوگی پھر جب بی کیا تو اگین نائن اکر ہوگی سی کے لیے بھی انٹرپٹ نائن اکر ہوگی اس ایگزامپل کے اندر ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ سے جو ہماری ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے وہ پری ایمٹیو ہے یعنی کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کے اندر اگین ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ آ کر ہو سکتی ہے ہم جسٹ یہ سپوز کر رہے ہیں ایسا آف کورس اوریجنلی نہیں ہوتا ہم سپوز اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اگر اس طرح سے اگر ہوتا ہے تو ہم دیکھیں کہ اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے تو اس میں یہ ایک آپ کے سامنے بڑی سمپل اگزامپل ہے کہ ہاں، آپ نے جب اے کو پریس کیا اے کے لیے انٹرپٹ نائن کر ہوئی ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی اور ساتھ ہی بی کو پریس کر دیا جاتا ہے یہاں سے ہی ہم جیسے کے سپوز کر رہے ہیں کہ ایگزیکیوشن انٹرپٹ ہوگی اور ایک اور instance of interrupt nine execute ہونا شروع ہو جائے گا اب بی کے لیے انٹرپٹ نائن ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے اسی کے دوران پھر سے ایک اور کریکٹر سی پریس کر دیتے ہیں تو اسی انسٹنس پہ ایگزیکشن انٹرپٹ ہو جائے گی اور ایک اور instance of interrupt nine execute ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ والا انسٹنس اپنی ایگزیکشن کمپلیٹ کرتا ہے تو آپ کو کی بورڈ بفر کے اندر جو ان پٹ ریسیو ہوگی وہ سی ریسیو ہوگی یہ ریٹرن کر کے بی کے انسٹنس کے لیے جو انٹرپٹ نائن آ کر ہوئی تھی اس انسٹنس میں ریٹرن کر جائے گا اس انسٹنس کے کمپلیٹ ہونے کے اوپر آپ کو کی بورڈ بفر میں ان پٹ ریسیو ہوگی بی اور اسی طرح سے پریویس انسٹنس کے اندر آپ کو ان پٹ ریسیو ہوگی اے اس لحاظ سے جو آپ کو ان پٹ ریسیو ہو رہی ہے وہ سی بی اے ہو رہی ہے لیکن کی بورڈ کے اندر جس سیکوینس کے اندر آپ نے کیز پریس کی تھی وہ of course A B C ہے تو ایسا ہونا لاجیکلی کریکٹ نہیں ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ سپوز کیا ہے کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کے اندر اگر ایک اور ہارڈ ویئر انٹرپٹ آ کر ہوتی ہے تو اس کی اکرنس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ریزلٹ آتا ہے وہ لاجیکلی کریکٹ نہیں آتا تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ کے بیچ میں کسی قسم کی پریمپشن نہ ہو نیکسٹ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو صرف تبھی پروسیس کیا جا سکتا ہے جب تک کہ previous hardware interrupt return نہیں کر جاتی جیسا کہ آپ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کریکٹ سیکوینس شو کر رہا ہے اس سیکوینس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ نے سب سے پہلے اے پریس کیا اے کے لیے انٹرپٹ نائن اکر ہوئی انٹرپٹ نائن اکر ہونے کے بعد جب وہ ریٹرن ہوگی تو پھر ہی next instance of interrupt nine occur ہو سکتا ہے یعنی کہ انٹرپٹ نائن کے اندر اگین انٹرپٹ نائن نہیں اکر ہو سکتی ایسا اگر ہوگا تو وہ لاجیکلی انکریکٹ ہوگا لاجیکلی اس کریکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک previous instance of interrupt nine return نہیں کر جاتا next instance of interrupt nine occur نہیں ہو سکتا اسی طرح نیکسٹ انسٹنس اکر ہوا وہاں سے آپ کو ان پٹ بی ریسیو ہوئی اس کے بعد پھر نیکسٹ انسٹنس اکر ہوا اس اس کے بعد سے آپ کو ان پٹ سی ریسیو ہوئی تو اس طرح سے آپ کو جو ان پٹ ریسیو ہو رہی ہے وہ اے بی سی ہے اور کی بورڈ سے بھی آپ نے اے بی سی ہی پریس کیا تھا اس لحاظ سے یہ جو ان پٹ ریسیو کی گئی ہے یہ لاجیکلی کریکٹ ہے تو ہم نے دیکھا کہ لاجیکلی کریکٹ ڈیٹا آپ کو تب ہی ریسیو ہو سکتا ہے جب آپ یہ ریسٹرکشن لگا دیں کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کے اندر ایک دوسری ہارڈ ویئر انٹرپٹ اکر نہیں ہو سکتی یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے یہ پک کی رسپانسبلٹی ہے کہ پک ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو ایشو کرتا ہے جب وہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو ایشو کرتا ہے تو جو بینٹنگ ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہیں ان کو ایشو نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک already in service hardware interrupt return نہیں کر جاتی اب کوشچن یہ ہے کہ پک کو کیسے پتا چلے گا کہ in service hardware interrupt کب ریٹرن ہوئی ہے جب ایک انٹرپٹ ریٹرن ہوتی ہے تو ریٹرن ہونے سے پہلے ایک انسٹرکشن ایشو کرتی ہے آف انٹرپٹ ریٹرن جس طرح ہم یہ پریویسلی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ انٹرپٹ ریٹرن سے کیا ہوتا ہے فلیگ سی ایس آئی پی جو اسٹیک کے اندر پوچھ ہوئے وہ پاپ ہو جاتے ہیں اور ایگزیکشن واپس اسی پوائنٹ کے اوپر ریٹرن کر جاتی ہے ہارڈ ویئر انٹرپٹ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ریٹرن کرنے سے پہلے پک کو پتا ہے کہ میں ریٹرن کرنے لگی ہوں انٹرپٹ ریٹرن کی انسٹرکشن پک کو یہ نہیں بتاتی نہ ہی مائکرو پروسیسر سے کوئی ایسا سگنل آ رہا ہے پک کو جس سے یہ پتا چلے کہ انٹرپٹ ریٹرن ہو گیا انٹرپٹ ریٹرن کی انسٹرکشن جسٹ مائکرو پروسیسر کو بتاتی ہے کہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کر گئی ہے انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کر گئی ہے اس کی انفارمیشن پک کو کیسے ملتی ہے یہ انفارمیشن دینا پک کو پروگرامر کی ریسپانسبلٹی ہے پروگرامر کے اوپر یہ چیز لازمی ہے ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو لکھتے ہوئے کہ ریٹرن کرنے سے پہلے انٹرپٹ ریٹرن کو ایشو کرنے سے پہلے انٹرپٹ ریٹرن کی انسٹرکشن سے پہلے وہ پک کو آگاہ کرے کہ یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرنے لگی ہے اب وہ انٹرپٹ کنٹرولر کو کیسے یہ آگاہ کرے گا کہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرنے لگی ہے جس طرح آپ کو بتایا انٹرپٹ کنٹرولر انٹرفیس کیا گیا ود دا مائکرو پروسیسر اس کے اندر سرٹن انٹرنل رجسٹرز ہیں جن کو کہ آپ ایز پورٹس ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کے ایک پورٹ کے اوپر آپ کو end of interrupt code send کرنی پڑتی ہے ای او آئی جسے کہتے ہیں end end of of interrupt interrupt code code یہ پروگرامر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ایشو کرے بفور ریٹرننگ اس اینڈ آف انٹرپٹ کوڈ کے ملنے کے اوپر پروگرامر کو پروگرامبل انٹرپٹ کنٹرولر کو پتا چلتا ہے کہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کر گئی ہے اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو ڈائریکٹلی کوئی سگنل نہیں آ رہا اس کو just by means of certain programming technique آپ یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں نوٹیفائی کرتے ہیں کہ انٹرپٹ اینڈ ہو گئی ہے یہ پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو نوٹیفائی کرنا کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ نیکسٹ جو جو بھی سروس ان کیو لگی ہوئی ہے اس کو پروسیس کر سکے اس کو ایشو کر سکے اگر ایسا نہ کیا جائے اگر پروگرامیبل انٹرپٹ انٹرپٹ کنٹرولر کو اینڈ آف کی نوٹیفیکیشن نہ کی جائے تو اس صورت کے اندر جو دوسری انٹرپٹس ویٹ کر رہی ہیں اپنی پروسیسنگ کے لیے ان کا ڈیٹا لوز ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ریٹرن کرے گی تو پھر ہی نیکسٹ کو سروس کیا جائے گا جب تک پچھلی ریٹرن نہیں کرتی نیکسٹ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو سروس نہیں کیا جا سکتا end of interrupt code send کرنے کے لیے یا اینڈ آف انٹرپٹ نوٹیفیکیشن کے لیے کیا میکنیزم فالو ہوتا ہے یہ ہم نیکسٹ سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں یہ سلائڈ آپ کو جسٹ یہ میکنزم شو کر رہی ہے اس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ no notification from processor to PIC about ending of interrupt یعنی کہ پروسیسر اور پک کے بیچ میں کوئی ایسا سگنل نہیں ہے پروسیسر پک کو ڈائریکٹلی کوئی ایسا سگنل نہیں سینڈ کر رہا جس سے یہ پتا لگ سکے کہ انٹرپٹ اینڈ ہو گئی ہے پروسیسر کو تو پتا لگ جاتا ہے انٹرپٹ ریٹرن سے لیکن پک کو پروسیسر نہیں بتاتا پھر پک کو کیسے پتا چلتا ہے responsibility of programmer to notify PIC about end of interrupt یعنی کہ یہ پروگرامر سرٹن پروگرامنگ ٹیکنیک کی مدد سے پیک کو اینڈ آف انٹرپٹ کے بارے میں نوٹیفائی کرے گا پھر ایک انٹرپٹ سروس روٹین کو اینڈ کس طرح سے کریں گے simply interrupt return is not enough to end hardware interrupt as PIC will not be able to issue next hardware interrupt یعنی کہ انٹرپٹ ریٹرن سے اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ PIC next hardware interrupt کو ایشو کرے گا پک کو ڈائریکٹلی بتانا پڑے گا end of interrupt code send کر کے کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ جو ہے ختم ہو گئی ہے جب ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے پاسبل ہے کہ اسی دوران ڈفرینٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو وہ پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو سگنل سینڈ کریں گے ان کو بتائیں گے کہ ہمارا ڈیٹا اویلیبل ہے ڈیٹا ریڈی ہے اب ہم input output operation perform کرنا چاہتے ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ تب تک ان پٹ آؤٹ پٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ پریویسلی جو ہارڈ ویئر انٹرپٹ سروس ہو رہی ہے وہ ریٹرن نہیں ہو جاتی جب تک وہ ریٹرن نہیں ہوتی پینڈنگ انٹرپٹس باقی کے جو انٹرپٹس ہیں ان کو ویٹ کرنا پڑے گا جب وہ ریٹرن ہوگی تو نیکسٹ جو پینڈنگ انٹرپٹ ہے اس کو سروس کیا جائے گا اور کس آرڈر میں سروس کیا جائے گا وہی جو پرائرٹیز کا آرڈر ہم پہلے بتا چکے ہیں اسی پرائرٹی وائز ان کو سروس کیا جائے گا اگر نمبر آف سروسز پینڈنگ ہیں تو ان کو پرائرٹی وائز ہی سروس کیا جائے گا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈیوائس کو اس کنٹرولر کو پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر اس کو کس طرح سے پروگرام کیا جا سکتا ہے جس طرح میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ سسٹم پروگرامنگ کے اندر آپ کو ہارڈ ویئر کا نالج ہونا ضروری ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنلی ہارڈ ویئر کس طرح سے ورک کر رہا ہے پھر ہی آپ اس کو پروگرام کر سکتے ہیں تو پک کی پروگرامنگ دیکھنے سے پہلے آپ کو فرسٹلی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اس کی انٹرنل ورکنگ کس طرح سے ہو رہی ہے اس کی انٹرنل ورکنگ کو سمجھنے کے لیے ہم نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پک ہے پک کے نمبر آف کنٹرول ورڈز ہیں آئی سی ڈبلو ہے انیشلائزیشن کنٹرول ورڈ اور او سی ڈبلو اسٹینڈ کرتا ہے for operation control word I C W program کیا جاتا ہے ایٹ بوٹ اپ ٹائم یعنی کہ جب ایگزیکشن اسٹارٹ ہو رہی ہے جب کمپیوٹر کو بوٹ اپ کیا جا رہا ہے اس وقت ہی آئی سی ڈبلو جو ہے ان کو پروگرام کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ انیشلائزیشن کنٹرول ورڈز ہیں آئی سی ڈبلوز کی مدد سے کیا چیز پک کے اندر پروگرام کی جاتی ہے جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ماسٹر پک جو ہے آئی آر کیو زیرو کے اوپر انٹرپٹ ہونے کے اوپر انٹرپٹ ایٹ جنریٹ کرتا ہے ون کے لیے نائن جنریٹ کرتا ہے اینڈ سو آن تو یہ چیز پک کے اندر آلریڈی پروگرام کر دی گئی ہے at the time of initialization یعنی کہ کسی انیشلائزیشن کنٹرول ورڈ کی مدد سے یہ چیز پک کے اندر پروگرام کر دی گئی ہے I C W are use to program the operation mode like cascade mode اور not also it is use to program the function of PIC function کون سا پک کا پروگرام کرنے کے لیے جیسے نا آئی آر کیو ریکویسٹ کے لحاظ سے کون سی انٹرپٹ اس نے جنریٹ کرنی ہے آئی یعنی کہ ایٹ سے لے کے ایف تک جنریٹ کرے گا یا سیونٹی سے لے کے سیونٹی سیون ہیکس تک جنریٹ کرے گا یہ ورڈ جو ہیں یہ صرف پروگرام کیے جاتے ہیں as at initialization operation control word جو ہیں یہ پروگرام کیے جاتے ہیں at run time operation control word can be use to signal PIC the end of interrupt اور اس کے علاوہ آپریشن کنٹرول ورڈ کو ریڈ کیا جا سکتا ہے رائٹ کیا جا سکتا ہے to get the value of interrupt mask register interrupt request register یا ان سروس رجسٹر اب یہ interrupt mask register interrupt request register اور ان سروس رجسٹر کیا ہیں یہ بھی پک کے سرٹن انٹرنل رجسٹرز ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ interrupt mask register in service register اور انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر یہ رجسٹرز کس پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ تینوں رجسٹرز ایٹ بٹ رجسٹرز ہیں اور جو جس طرح سے ان کا نام ہے اسی پرپز کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں آئیے نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کا کیا پرپز ہے انٹرپٹ سروس رجسٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایٹ بٹ کا رجسٹر ہے یہ شو کرتا ہے کہ اس وقت کون سی انٹرپٹ ان سروس ہے جس طرح سے سلائیڈ کے اندر آپ کو ان ایٹ بٹس کے اندر فورتھ بٹ جو ہے وہ سیٹ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آئی آر کیو فور کی جو انٹرپٹ ہے وہ اس وقت ان سروس ہے اگر انٹرپٹ زیرو سیٹ ہوتا تو یہ سگنیفائی کرتا آئی آر کیو زیرو کی جو انٹرپٹ ہے وہ ان سروس ہے یا اکارڈنگلی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر بھی بٹ کا رجسٹر ہے جس طرح میں نے بات کی تھی کہ ایک وقت میں number of devices at a time interrupt request کر سکتے ہیں ساروں کی ریکویسٹ کو نہیں پورا کیا جائے گا صرف ایک ہی کی ریکویسٹ کو پورا کیا جائے گا جس کی کہ ہائیسٹ پرائرٹی ہے جس کی ہائیسٹ پرائرٹی ہے وہ ان سروس ہو جائے گا کیونکہ اس کی ریکویسٹ کو پورا کیا جا رہا ہے اس کی ریکویسٹ سروس ہونے لگ جائے گی تو وہ نشاندہی آ جائے گی انٹرپٹ سروس رجسٹر میں اس کے بعد جنہوں نے ریکویسٹ کیا اور اس سے پہلے جو لوور پرائرٹی جنہوں نے ریکویسٹ کیا تھا ان کے بارے میں انفارمیشن انٹرپٹ ریکویسٹ رجسٹر سے مل سکتی ہے جس طرح سے آپ اس کیس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آئی آر کیو زیرو کی جو انٹرپٹ ہے وہ ریکویسٹ کی گئی ہے آئی آر کیو سکس اور آئی آر کیو سیون کی جو انٹرپٹس ہیں وہ ریکویسٹ کی گئی ہیں اسی طرح انٹرپٹ ماسک رجسٹر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کسی ڈیوائس کے اوپر کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ نہ پرفارم ہو سکے آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی بورڈ ہے کی بورڈ کو لاک کرنا چاہتے ہیں یا ماؤس ہے ماؤس کو لاک کرنا چاہتے ہیں اگر لاک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسے کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ نہیں ریسیو ہو رہی تو اس کی جو انٹرپٹ ہے اس کو ماسک کیا جا سکتا ہے اس کو چھپایا جا سکتا ہے کس طرح سے چھپایا جا سکتا ہے انٹرپٹ ماسک رجسٹر کے اندر اس کا اکارڈنگلی جو بٹ ہے اس کو ون کر دیا جائے جس طرح آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں آئی آر کیو ون کا جو بٹ ہے اس کو سیٹ کیا گیا I R Q one keyboard کی انٹرپٹ ہے کی بورڈ کا ریکویسٹ لیول ہے اس لیے کی بورڈ کی انٹرپٹ ماسک ہوگی یا کی بورڈ سے آپ کی پریس بھی کریں گے تو انٹرپٹ نہیں آ کر ہوگی کی بورڈ سے کوئی ان پٹ ریسیو نہیں کی جا سکے گی اب پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر یا کوئی بھی کنٹرولر اس کے اندر جس طرح آلریڈی بھی ہم نے بات کی تھی کہ نمبر آف رجسٹرز ہوتے ہیں ان رجسٹرز کو آپ ایز پورٹ ایکسس کرتے ہیں اور ان پورٹ کے اندر آپ سرٹن ویلوز پلیس کرتے ہیں in order to control that device یا پھر اس کے اندر مے بی کچھ سرٹن آپ ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں اس میں سے یا اس میں سے کوئی ڈیٹا رائٹ کر رہے ہیں یا پھر جو اس وقت اس ڈیوائس کا اسٹیٹس ہے وہ بھی آپ اس میں سے ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں تو یہ تین کام کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹرولر کے اندر موجود پورٹس کو ایکسس کر کے اسی طرح ہم پک کی بات کرتے ہیں پک کے اندر بھی کچھ پورٹس ہیں جو کہ رن ٹائم پہ پروگرامر کو اویلیبل ہیں وہ کون سے پورٹس ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس سلائیڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر پک جو ہے ماسٹر پک کے دو ports at run time programmer کو اویلیبل ہیں ایک پورٹ ہے 20 ہیگس اور ایک پورٹ ہے 21 ون ہیگس یہ دونوں پورٹس آپریشن کنٹرول ورڈ کا کام کرتے ہیں 20 ہیگز یوز ہو رہا ہے ای او آئی نوٹیفکیشن کے لیے یعنی کہ اینڈ آف انٹرپٹ نوٹیفکیشن آپ 20 ہیگز کے پورٹ کو سینڈ کریں گے جب انٹرپٹ ختم ہونے لگے گی تو ختم ہونے سے پہلے ریٹرن ہونے سے پہلے جسٹ بفور ریٹرننگ آپ 20 ہیگز کو end of interrupt code send کر دیں گے سملرلی 21 ون جو ہے یہ بھی ایک آپریشن کنٹرول ورڈ ہے اور یہ آپ کو ویلو دے رہا ہے انٹرپٹ ماسک رجسٹر کی آپ انٹرپٹس کو ماسک کر سکتے ہیں اس پورٹ کے اندر ویلو کو چینج کر کے جس طرح ہم نے پریویس سلائڈ کے اندر دیکھا ہے کہ اگر کچھ بٹس کو آپ سیٹ کر دیں تو وہ انٹرپٹ ماسک ہو جاتی ہیں اکارڈنگلی اگر آپ یہاں پہ ویلو 21 ون ہیکس کے اندر پلیس کریں تو جن جن انٹرپٹ ریکویسٹ لیولز کے بٹس ون ہوں گے وہ انٹرپٹ ریکویسٹ لیولز جو ہیں ماسک ہو جائیں گے اور سلیو کے لیے بھی آپ سملرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایڈریسز یوز ہو رہے ہیں سلیو کے لیے ای او آئی نوٹیفیکیشن کے لیے جو ایڈریس یوز ہو رہا ہے وہ اے زیرو ہیگز ہے اور انٹرپٹ ماسک رجسٹر کی ویلو کو چینج کرنے کے لیے جو ایڈریس یوز ہو رہا ہے وہ اے ون ہیگز ہے اب انہی پورٹ ایڈریسز کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک بہت سمپل سا پروگرام بناتے ہیں جس کی مدد سے ہم کی بورڈ انٹرپٹ کو سے ماسک کر دیتے ہیں یہ بہت سمپل پروگرام ہے اس پروگرام میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی پورٹ کو ایکسس کر رہے ہیں تو پورٹ بھی ایک میمری ہی ہے لیکن وہ میمری کا پارٹ نہیں ہے میمری سے باہر ہے جیسے ہم بات کر چکے ہیں آئسولیٹڈ اور memory mapped input output کی لیکن جس طرح میمری کا ایڈریس ہوتا ہے اسی طرح پورٹ کا بھی ایڈریس ہوتا ہے میمری میں ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کیا جاتا ہے موو کی انسٹرکشن سے اگر آپ اسمبلی لینگویج کے حوالے سے بات کرتے ہیں پورٹ میں سے ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کیا جاتا ہے ان یا آؤٹ کی انسٹرکشن سے ان اور آؤٹ کا کام کرنے کے لیے سی لینگویج کے اندر فنکشن اویلیبل ہے ان پورٹ اور آؤٹ پورٹ ان پورٹ وہی کام کرتا ہے جو ان کی انسٹرکشن کام کرتی ہے یعنی پورٹ میں سے ڈیٹا ریسیو کرتی ہے یہ اسٹیٹمنٹ اور آؤٹ پورٹ جو ہے آؤٹ پورٹ وہی کام کرتا ہے جو آؤٹ کی انسٹرکشن کام کرتی ہے یعنی کہ پورٹ کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ ڈیٹا رائٹ کرنے کا کام کرتی ہے اب اس نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم ایک سمپل آؤٹ پورٹ کا اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے ہیں جو کہ پورٹ کے اوپر کچھ ویلو رائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آئیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم نے جسٹ آؤٹ پورٹ کا اسٹیٹمنٹ یوز کیا ہے اور ہم پورٹ 21 ون ہیگس کو یوز کر رہے ہیں پورٹ 21 ون ہیگس کیا چیز ہے port twenty one hex use ہو رہا ہے آئی ایم آر رجسٹر کی ویلو کو چینج کرنے کے لیے یعنی کہ انٹرپٹ ماسک رجسٹر کی ویلو کو چینج کرنے کے لیے اس رجسٹر کے اوپر آپ کیا ویلو رائٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ٹو رائٹ کر رہے ہیں جب ٹو رائٹ کریں گے تو بائنڈری کے اندر یہ بنتا ہے ون زیرو ون زیرو کے لحاظ سے آئی آر کیو ون کا جو بیٹ ہے وہ ون ہو جائے گا اس کا مطلب ہے I R Q one mask ہو جائے گی اس پروگرام کے اندر سمپلی کیا ہوا ہے آئی آر کیو ون کو ماسک کرنے کا کیا ریزلٹ آئے گا اس کا سمپلی یہ ریزلٹ ہے کہ آئی آر کیو ون پہ جب بھی سگنل آئے گا تو پک اس کو اگنور کر دے گا اور اس کے ریزلٹ میں مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ نہیں کرے گا اگر مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ نہیں کرے گا تو انٹرپٹ نائن اکر نہیں ہوگی آپ کی بورڈ سے جتنی مرضی کیز پریس کریں ان انپٹ نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس کے لیے انٹرپٹ ہی نہیں آ کر ہو سکتی تو اس طرح سے آپ صرف کی بورڈ نہیں کسی بھی ڈیوائس کو لاک کر سکتے ہیں آپ ماؤس کو لاک کرنا چاہتے ہیں ماڈم کو لاک کرنا چاہتے ہیں پرنٹر کو لاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس کی آئی آر کیو لیول دیکھنا ہے اس کا کیا آئی آر کیو لیول ہے اور اس آئی آر کیو لیول کے مطابق انٹرپٹ ماسک رجسٹر کے اندر اس کا اکارڈنگلی جو بھی بٹ بنتا ہے اس کو سیٹ کر دینا آئیے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر بھی ہم ملتا جلتا ہی کام کر رہے ہیں اس کیس کے اندر ہم ٹائمر انٹرپٹ کو انٹرسپٹ کرتے ہیں اور انٹرپٹ ماسک رجسٹر کو یوز کرتے ہوئے آئیے دیکھیں کیا کام ہو رہا ہے اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کیا ہے انٹرپٹ ایٹ جب بھی ایگزیکیوٹ ہوگی اس کی جگہ نیو انٹ ایٹ ایگزیکیوٹ ہوگا اور اوریجنل انٹرپٹ ایٹ کا ایڈریس اولڈ انٹ کے اندر اسٹور کر لیا انٹرپٹ ایٹ کے ایگزیکیوٹ ہونے کے اوپر نیو انٹ کا فنکشن کال ہوتا ہے اس کیس کے اندر ہم نے ایک ویریبل رکھا ہوا ہے یہ ایک اسٹیٹک ویریبل ہے اس کی ویلو ہر دفعہ بائی ون انکریمنٹ ہو جاتی ہے پھر کچھ چیکس لگے ہوئے ہیں پہلا چیک ہمارا یہ ہے کہ اگر ٹی کی ویلو 182 ایٹی ٹو ہو ہے تو ٹوینٹی ون ہیگس پورٹ کے اوپر ٹو رائٹ کر دیا جائے ٹو رائٹ کرنے سے کی بورڈ کی انٹرپٹ ماسک ہو جائے گی یعنی کہ انٹرپٹ نائن آ نہیں ہو سکے گی ون ایٹی ٹو کو ہم کیوں چیک کر رہے ہیں اگر ون ایٹی ٹو ٹی کی ویلو ہے اس کا مطلب ہے گزر چکے ہیں ٹین سیکنڈس گزرنے کے بعد کی بورڈ کی انٹرپٹ ماسک ہو جائے گی اس کے ماسک ہونے کی وجہ سے اب کی بورڈ سے اگر آپ کوئی کی پریس بھی کریں گے تو وہ کی ان پٹ نہیں ہو سکتی اور پھر دوسرا چیک یہ ہے کہ ٹی کی ویلو تھری سکسٹی فور تو نہیں ہے اگر ٹی کی ویلو تھری سکسٹی فور ہے تو اس کا مطلب ہے ٹین سیکنڈز اور گزر چکے ہیں اور ٹین سیکنڈس اگر اور گزر چکے ہیں تو اس کیس کے اندر واپس انٹرپٹ ماس رجسٹر کے اندر زیرو پلیس کر دیا جاتا ہے اس زیرو کے پلیس کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو انٹرپٹ آپ نے ماس کی تھی کی بورڈ انٹرپٹ وہ اب اکر ہو سکے گی اور اس کے بعد پھر ٹی کی ویلیو زیرو کر دی جاتی ہے اور ہر دفعہ اولڈ انٹرپٹ کو کال کیا جا رہا ہے کیونکہ انٹرپٹ ایٹ ہر one eighteenth of a second کے بعد اکر ہو رہی ہے تو جب ٹی کی ویلو 182 ایٹی ٹو ہوگی تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ 10 سیکنڈ گزر چکے ہیں اور جب اس کی ویلو 364 سکسٹی فور ہوگی تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ 20 سیکنڈ گزر چکے ہیں فرسٹ 10 سیکنڈس گزرنے کے بعد کی بورڈ لاک ہو جائے گا مزید 10 سیکنڈس تک وہ لاکڈ رہے گا مزید 10 سیکنڈس گزرنے کے بعد کی بورڈ ان لاک ہو جائے گا اور ٹی کی ویلو پھر سے زیرو ہو جائے گی تاکہ ہمارا ٹائمر پھر سے اسٹارٹ ہو جائے اور اگین پھر ٹین سیکنڈس کے بعد کی بورڈ لاک ہو جائے گا اینڈ سو آن اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا آئیے آگے ایک اور ہم پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر بھی ہم انٹرپٹ ماس رجسٹر کو تو نہیں یوز کر رہے لیکن پک کو ضرور پروگرام کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم اس کو end of interrupt code send کر رہے ہیں سے فار ایگزامپل آپ کی بورڈ کو کچھ اس طرح سے ری پروگرام کرنا چاہتے ہیں کہ سرٹن آپ چاہتے ہیں کہ صرف سرٹن کیز ہی پریس ہو سکیں اور سرٹن کیز پریس نہ ہو سکیں تو سمپلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک اپنا چیک رکھ لیں کی بورڈ کی کی بورڈ کے انٹراپٹ کو انٹرسپٹ کریں اور اس کے اندر ہم ایک اپنا سمپل سا چیک رکھ لیں اس کے اندر چیک کریں کہ جو ہماری وانٹیڈ کیز ہیں کیا وہ پریس ہوئی ہیں اگر وانٹیڈ کیز پریس ہوئی ہیں تو اس کیس کے اندر انٹرپٹ جو ہے وہ اصل انٹرپٹ نائن کو انووک کرے اور اگر نہیں ہوئی تو اس کیس کے اندر وہ وہاں سے ہی ریٹرن کر جائے لیکن جس طرح ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ hardware interrupt simply interrupt return سے ریٹرن نہیں کر سکتی یا سی کے لحاظ سے سمپل ریٹرن کے اسٹیٹمنٹ سے اس کو ریٹرن نہیں کرایا جا سکتا آپ کو پک کو بھی یہ بتانا پڑتا ہے کہ اینڈ آف انٹرپٹ اکر ہو گئی ہے end of interrupt code send کرنی پڑتی ہے اینڈ آف انٹرپٹ کس کو سینڈ کرتے ہیں اگر آپ ماسٹر پک کی بات کرتے ہیں تو اس کا پورٹ 20 ہیگز ہے اور انسیڈنٹلی جو اس کو کوڈ سینڈ کی جاتی ہے اینڈ آف انٹرپٹ کوڈ جو کہ non specific end of interrupt code کہلاتی ہے اس کی ویلیو بھی 20 ہیگز ہی ہے تو آئیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انٹرپٹ 9 کو انٹرسپٹ کیا انٹرپٹ 9 کے ایڈریس کے اوپر ہم نے اپنے فنکشن نیو انٹ نائن کا ایڈریس پلیس کر دیا اور اصل انٹرپٹ کا ایڈریس ہم نے اولڈ کے اندر سیو کر لیا اب جب بھی انٹرپٹ نائن اکر ہوگی تو ہمارا فنکشن نیو انٹ اکر ہوگا اب نیو انٹ کے فنکشن کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں نیو انٹ کے فنکشن کے اندر ہم پورٹ سکسٹی ہیک سے ویلو اٹھاتے ہیں پورٹ سکسٹی ہیکس کے اوپر کیا چیز آئی ہوئی ہے کی بورڈ سے جب کی پریس ہوئی تھی پریس ہونے کے اوپر جو اسکین کوڈ ہے وہ پورٹ سکسٹی ہیگس پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو جو بھی کی پریس ہوئی تھی اس کی scan code port sixty hex پہ اس وقت اویلیبل ہے ہم پورٹ کی ویلو کو ریڈ کرتے ہیں پورٹ کی ویلو کو ریڈ کرنے سے پورٹ پہ سے یہ ویلو ختم نہیں ہوگی پورٹ پہ یہ ویلو پھر بھی اسی طرح ہی رہے گی ہم نے جس اس ویلو کو ریڈ کیا اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں ون ایف سے one F character ASCII ASCII code scan code ہے رادر ایسکی کوڈ نہیں ہے اسکین کوڈ ہے کیونکہ پورٹ سکسٹی ہیکس کے اوپر تمام اسکین کوڈز آتی ہیں تو ہم اس کو ایس کی اسکین کوڈ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اگر یہ ایس کی اسکین کوڈ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایس جو کریکٹر ہے وہ کی بورڈ سے ٹائپ نہ ہو سکے تو ہم اصل انٹرپٹ نائن کو یہاں پہ نہیں کال کریں گے ہم یہاں سے سمپلی ریٹرن کر جائیں گے سمپلی ریٹرن کرنے کے لیے ادھر ریٹرن کا صرف اسٹیٹمنٹ بھی یوز کیا جا سکتا تھا لیکن ریٹرن کرنے سے پہلے آپ کو لازم ہے کہ آپ پک کو نوٹیفائی کریں کہ انٹرپٹ سروس روٹین اینڈ ہو گئی ہے اینڈ آف انٹرپٹ نوٹیفکیشن لازم ہے اب اینڈ آف انٹرپٹ نوٹیفکیشن کیونکہ آپ نے ماسٹر پک کو کرنی ہے تو ماسٹر پک کو پورٹ ٹوینٹی ہیگس کے اوپر کی جاتی ہے اور اس کو ایک کوڈ سینڈ کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ non specific end of interrupt ظاہر کرتا ہے non specific end of interrupt کے لیے جو کوڈ یوز ہوتا ہے وہ 20 ہیگز ہے تو انسیڈینٹلی آپ نے جو 20 پورٹ کے اوپر ویلو رائٹ کرنی ہے وہ بھی 20 ہیگز ہی ہے جو کہ اینڈ آف انٹرپٹ کوڈ کے طور پہ یوز ہوگی تو اس لیے اف پارٹ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ریٹرن کرنے سے پہلے پک کو end of interrupt code send کی جا رہی ہے تاکہ پک کو یہ پتا چل جائے کہ انٹرپٹ سروس روٹین اینڈ ہو گئی ہے اور اب نیکسٹ انٹرپٹ کو ایشو کرنا چاہیے اور اگر جو کریکٹر پریس ہوا ہے وہ ایس نہیں ہے تو اس کیس کے اندر یہ اوریجنل انٹرپٹ نائن کو انووک کرے گا اس کے اندر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انٹرپٹ سروس روٹین اگر آپ لکھ رہے ہیں ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ریٹرن کرنے سے پہلے پروگرامر کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ پک کو نوٹیفائی کرے پک کو بتائے کہ انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے اینڈ ہو گیا وہ کیسے بتائے گا اس کو ایک end of interrupt code send کرے گا اس کے ایک آپریشن کنٹرول ورڈ کو آج کے لیکچر کے اندر ایک ہم نے بہت امپورٹنٹ چیز ڈسکس کی ہے ہارڈ ویئر انٹرپٹ سے ایسوسیٹڈ ہارڈ ویئر انٹرپٹ جس طرح شروع کے لیکچرز کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ جب انووک ہوتی ہے انووک ہونے کے بعد مائکرو پروسیسر جن آپریشنس کو پرفارم کرتا ہے وہ بالکل سیم ہے جو کہ سافٹ ویئر انٹرپٹ کے انووک ہونے پہ پرفارم ہوتے ہیں لیکن سافٹ ویئر انٹرپٹ کو انووک کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے اور ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو انووک کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے ہارڈ ویئر انٹرپٹ بھی اسی طرح ریٹرن کرتی ہے انٹرپٹ ریٹرن کی انسٹرکشن سے سافٹ ویئر بھی انٹرپٹ ریٹرن کی انسٹرکشن سے ریٹرن کرتی ہے لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو ریٹرن کرنے سے پہلے آپ کو پک کو نوٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ ریٹرن کرنے لگی ہے سیکنڈلی آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کے ساتھ نمبر آف ڈیوائسز اٹیچڈ ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی device input output perform کر رہا ہے اور ہر ڈیوائس کی اپنی ایک انٹرپٹ سروس روٹین ہے تو ان ڈیوائسیز کے بیچ میں آربیٹریشن کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے آپ کو سرٹن پرائرٹی لیولس سیٹ کرنے کی ضرورت ہے according to the sensitivity of the input output device آپ ان پرائرٹی لیولس کو ڈیفائن کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جو ٹائمر ہے ٹائمر کی ہائیسٹ پرائرٹی ہے اس کے بعد پھر کی بورڈ کی اس سے لوور پرائرٹی ہے پھر اسی طرح سے پرنٹر کی کافی لو پرائرٹی ہو جاتی ہے اس طرح سے نمبر آف ڈیوائسیز ہیں آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اپنے کمپیوٹر کے مائی کمپیوٹر کی پراپرٹیز لیں پراپرٹیز کے اندر ڈیوائس مینیجر میں جا کے آپ ہر ڈیوائس کی جا کے چیک کریں کہ وہ کون سی آئی آر کیو لیول کو یوز کر رہا ہے تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کون سا ڈیوائس کس آئی آر کیو لیول کو یوز کرتا ہے COM one COM two L P T timer اور کی بورڈ کے لیے جو آئی آر کیو لیولس ہیں وہ فکسڈ ہیں وہ عام طور پہ آپ چینج نہیں کر سکتے باقی جو ڈیوائسز آپ نے نیٹورک کارڈ لگایا ہوا ہے ساؤنڈ کارڈ لگایا ہوا ہے جو آپ کی ہارڈ ڈسک وغیرہ ہیں وہ جو I R Q levels use کر رہے ہیں وہ مے بھی ڈفر کر سکتے ہیں تو ہر ڈیوائس کو ایک I R Q level assign کرے گا کیا جائے گا ان آئی آر کیو لیول کے بیچ میں پرائرٹیز ہوں گی ان پرائرٹیز کو کون آربیٹریٹ کرے گا وہ آپ کا پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر آربیٹریٹ کرے گا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس انٹرپٹ کنٹرولر کو کس طرح سے آپ پروگرام کر سکتے ہیں اس کو پروگرام کرنے کے لیے number of control words use ہوتے ہیں جو کہ آئی سی ڈبلو یعنی کہ انیشلائزیشن کنٹرول ورڈز ہیں جو کہ at time of boot up اس کے اندر پلیس کیے جاتے ہیں اس کے اندر پروگرام کیے جاتے ہیں اور number of operation control word ہیں جو کہ رن ٹائم پہ اس کے اندر پلیس کیے جا سکتے ہیں ہم نے اس ایک بریف سا پروگرام بنایا ہے جس کے اندر اسی طرح سے آئی ایم آر رجسٹر کو ایکسس کیا ہے اور انٹرپٹ کو ماسک کر کے دیکھا ہے اسی طرح سے ہم نے اینڈ آف انٹرپٹ کوڈ بھی سینڈ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ پروگرام کر رہے ہیں تو وہ ریٹرن کرنے سے پہلے کس طرح سے end of interrupt non specific end of interrupt code send کرے گی نیکسٹ لیکچر کے اندر بھی ہم کچھ ٹی ایس آر پروگرامس کے بارے میں بات کریں گے آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی بہت ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ